أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم دوستو آگے بڑھ جاؤ شیطان اور نفس کی نہ مانو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مانو اللہ جل شاہ فرماتے ہیں کہ آگے بڑھو دین کے کاموں میں دیکھو شیطان ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتا ہے نفس ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتا ہے گھر سے فارغ ہو کر آئے آپ سب کو کہہ کر آئے بیوی بچوں کو رشتے داروں کو کہ بھائی میں اجتماع میں جا رہا ہوں دل سے بھی یہ کہا آپ نے کہ میں اجتماع میں جا رہا ہوں آپ نے اپنی دکان کو کاروبار کو گھر کے آرام کو اجتماع کے لیے چھوڑ دیا اب شیطان یوں کرتا ہے کہ یہاں تو یہ آ گیا ہے مگر اس کو مجلس میں نہیں بیٹھنے دینا تو وہ ہم کو ہماری جگہ سے اٹھنے نہیں دیتا ہے کہ یہاں سے تو آگے بڑھنا نہیں ہے اپنی جگہ پر بیٹھا رہوں گا اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی مبارک مجلسوں پر اللہ پاک مغفرت فرما دیتے اور اللہ دعوت دے رہے ہیں کہ مغفرت کی طرف دوڑو پاگو اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی مان ہے نفس اور شیطان کی نہ مانے آگے آ جاؤ بھائی ماشاء اللہ دیکھو ہم کس کی مان رہے ہیں بھائی اجتماع ہمارا اتنا بڑا ہر سال اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ ہم نفس کی اور شیطان کی نہ مانیں اور اللہ اور اللہ کے رسول کی مانیں اور دوستو ہمارے خطہ وار جماعت کے ساتھی مجمع جوڑنے والی جماعت کے ساتھی جرا پنڈال میں آ کر مجمے کو اٹھا گئے ماشاء اللہ اور بڑھو گئے اور بڑھو دیکھو آواز تو اب تک پہنچ جائے گی آواز پر مغفرت کے وعدے نہیں ہیں مجلس پر مغفرت کے وعدے ہیں جو مجلس میں آ جائے گا اس کو مغفرت کا وعدہ ملے گا اس مجلس کے ختم پر ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی تو وہ کس کو جو آواز سن رہے ہیں ان کو نہیں جو مجلس میں شریک ہے ان کو ملے گا اور یہ ایسی مبارک مجلس ہے کہ جس کے اندر کوئی خالی خالی بھی آ جاتا ہے تو اس کی بھی مفرت کر دی جاتی ہے مگر آگے مجلس میں مجلس کے باہر رہے گا تو نہیں آ جاؤ دوستو بڑھو آگے ماشاء اللہ واہ بھائی واہ اور آگے بڑھو بھائی یہ دوسرے بھائی ہمارے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی لیتے آؤ آؤ دوستو آؤ اجتماع کو اجتماع بنائیں گے ہم اجتماع اس وقت بنے گا کہ اس کی مجلسوں میں ہم شرکت کریں گے محمد مسلی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي دخل الجنة إلا من أطاع قيل من بايع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فكذب وقال عليه الصلاة والسلام الناس معادن كمعادن الذهب والفضة وقال عليه الصلاة والسلام رائی و کلکم مسعول یتی اوکم او کما قال علیہ وسلام بھائیوں دوست دوستو بزرگوں اللہ جل ججلالہ امن وال نے اس کل کائنات کو اپنی قدرت سے بنایا ہے اور وہی اس کائنات کا مالک ہے اس کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے اسی کا عمر چلتا ہے قرآن میں اللہ جل شاہ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے سور خلاص میں جو پورے قرآن میں نہیں ہے پورے قرآن میں ایک ہی مرتبہ آیا ہے قل هو الله الله اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دو کہ وہ یعنی اللہ یا گانا ہے اکیلا ہے اس کا کوئی شریک پارٹنر نہیں ہے اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے اکیلا ہے وہ اور اللہ بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے وہ کسی کی اولاد نہیں اور اس کی بھی کوئی اولاد نہیں ہے ولم یقو کفو نہ اور اس کے برابر کا اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی نہیں تو سمجھ سمجھ کے معنی ایسے مفسرین نے ترجمہ کرنے والوں نے بے نیاز کے ہیں حضرت شاہ عطا اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ جیل میں بند تھے قرآن پڑھ رہے تھے جب سمجھ پر آئے تو بے نیاز ہے تو اس میں شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ کا جو ترجمہ تھا اس میں سنسکرت کا ایک لفظ لکھا ہوا تھا بے نیاز کی جگہ پر وہ لفظ مجھے یاد نہیں رہا تو وہ سمجھ میں نہیں آیا ان کے سنسکرت کا لفظ تھا تو اسی جیل میں ایک پنڈت بھی بند تھا وہ بھی کسی جرم میں آیا ہوا تھا تو شاہ صاحب اس کے پاس گئے سنسکرت کا لفظ ہے پنڈت جانتا ہے سنسکرت اور جا کر اس سے پوچھا کہ بھائی اس کا کیا مطلب ہوتا ہے تو وہ سننے کے ساتھ اس کے بدن پر لرزہ تاری ہو گیا اور بے ہوش ہو گیا اللہ اگر سمجھا دے رہے قرآن اتنا بہترین قرآن ہمیں ہم سنتے ہیں دین کی باتیں سنتے ہیں مگر اندر نہیں آتا وہ ایک لفظ سن کر بدن پر لرزہ تاری ہو گیا اور ہم بے ہوش ہو گیا تو حضرت صاحب تو گھبرا گئے یہ کیا ہو گیا پھر جب ہوش میں آیا تو کہا کہ معاف کرنا جی میں نے تو آپ سے صرف ایک لفظ کا ترجمہ پوچھا تھا تو اس نے کہا کہ جانتے ہو اس کا مطلب جانتے بولے میں نہیں جانتا ہوں اس کے لیے تو آیا ہوں آپ کے پاس کہ میں ترجمہ کروں گا آپ برداشت کر سکو گے تو حضرت نے فرمایا کہ سناؤ آپ میں سنوں گا انشاءاللہ اس نے ترجمہ کیا وہ سنسکرت اسمد کا ترجمہ کر رہا ہے وہ پنڈت تو اس نے جو ترجمہ کیا تو حضرت پر لرزہ تاری ہو گیا اور حضرت بے ہوش ہو گئی ہم نے بھائی جو دوست بزرگوں ہمارے اللہ کو پہچانا نہیں ہے کہ کیا ہے تو اس نے ترجمہ کیا کہ وہ وہ ذات ہے ہو وہ ذات ہے جس کے کام کو کوئی روک نہیں سکتا ہے جس کے کام کو کوئی اٹکا نہیں سکتا ہے جس کے کام کے درمیان میں کوئی آ نہیں سکتا ہے اور اگر وہ نہ کرنا چاہے تو کوئی کر نہیں سکتا حضرت یہ سن کر بدن پر لرزہ تاری ہو گئے اور ہوش ہو گئے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پوری جو کائنات ہے اور کائنات میں جتنی مخلوق ہے اللہ السمد اللہ کو ان میں سے کسی ایک کی بھی ضرورت نہیں ہے کسی کی ضرورت نہیں ہے وہ تو بے نیاز ہے تو پھر یہ بنائی کس کے لیے یہ کل کائنات بنائی ہے کس کے لیے یہ آسمان یہ زمین یہ ہواؤں کا چلنا یہ سمندروں کی لہروں کا اٹھنا یہ ندیوں کا بہنا اور یہ تناور درختوں کا کھڑا ہونا اونچے اونچے پہاڑ بہتی ندیاں یہ کیوں بنائی اللہ پاک نے تو فرماتے ہیں دنیا لکم کہ دنیا یہ دنیا تمہارے لیے بنائی ہے وہ ان تم خلک تم دل آخرت اور تمہیں کہ تمہیں آخرت کے لیے بنایا ہے جس کے لیے بنی دنیا ہمارے لیے بنی میرے لیے آپ کے لیے انسانوں کے لیے دنیا بنائی گئی یہ انسان شیر سے بھی کھیل کھیل لیتا ہے اور اس کو بھی اپنے قبضے میں کر لیتا ہے تناور اور اونچا ایک دم ہاتھی ہے اس کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے اور کائنات میں پھیلی ہوئی مخلوقات جو اللہ پاک کی ہے اس سے یہ فائدہ اٹھاتا ہے ابرو ماہو خورشید و فلک درکار اند یہ آسمان زمین ہوائیں سورج چاند یہ سارے کے سارے تیرے لیے کام میں لگے ہوئے ہیں تو نانی بگف آ رہی و بغفلت نہ پوری تاکہ تیرے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا آ جاوے اگر چاند اگنا بند ہو جاوے تو گیہوں ختم سورج اگنا بند ہو جاوے تو گیہوں ختم اور نہ ہاں، سبزیاں ختم بل ہاں، فروٹ ختم ہو جاوے آسمان سے بارش نہ برسے ہے تو ایک دم زمین سوکھی ہو جاوے یہ ساری کائنات ہم اس لیے چلا رہے ہیں کہ تیرے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا آ جائے بھائی روٹی کون کھلاتا ہے کسان اگاتا ہے یا ہم پیسوں سے گیہوں خریدتے ہیں یا ہماری بیوی یا ہماری ماں اور یا بہن روٹی پکا کر دیتی ہے بھائی گیہوں ہی نہ رہے تو کیسے روٹی بنائیں گے کہ بھائی اللہ اللہ نے یہ سب بنایا ہے اور کس کے لیے کیا حضرت انسان کے لیے بنایا ہے یہ پوری کائنات جس سے ہم نفع اٹھا سکتے ہیں وہ بھی اور ہماری ہاں، وسعت نہیں ہے مگر اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے وہ ساری مخلوق ہمارے لیے ہے اور ہم ہم اللہ کے لیے ہیں اب دیکھو سورج کو دیکھو آپ نے کبھی ہمارے بہت سارے ساتھی الحمدللہ چار مہینے لگائے چلے لگائے وقت لگایا پابند بنے وقت نہیں لگایا فضائل اعمال کو سنا اور پابند بنے اب شراب پڑنی ہے اس شراب کا وقت بھائی تحجد گزار لوگوں سے بھائی تحجد کا وقت تو سورج ہاں، یوں کہا کہ بھائی چھ بج کر بیس منٹ پر یا بائیس منٹ پر طلوع ہوتا ہے کبھی ایسا ہوا کہ بھائی آج سورج لیٹ ہے آج سورج لیٹ ہے کبھی ہوا ایسا نہیں اپنے وقت اللہ کے حکم کے مطابق اور کبھی ایسا بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ پہلے اٹھ جاوے بیس کا وقت تھا اور اٹھارہ پر آ گیا سارا معاملہ درہم برہم ہو جائے ہوتی ہے بہت ساری ٹرینیں کبھی کبھی ہوتی ہے نا کہ بھائی بی فور چل رہی ہے اور بھائی آج کیا تو تین گھنٹے لیٹ ہے مسافر پریشان ہے یعنی اشراق پڑھنے والا پریشان ہو جاوے یار یہ کیا ہو گیا دس منٹ دیر سے آج سورج اگے گا نہیں جان کو دیکھے آپ زمین کی گردش کو دیکھے آپ ستاروں کے چلنے کو دیکھے آپ پورے سارے ایک جیسے اس کو ان کو حکم دیا جائے سیکنڈ کے سوویں حصے کا بھی آگے پیچھے سیکنڈ کے سوے حصے کا بھی آگے پیچھے برابر وقت پر چل رہے ہیں ایسے ہی ساری مخلوق جو ہے جو انسان کو کے لیے بنائی گئی ہے سب اپنے وقت پر اور پورے اہتمام کے ساتھ چلتے ہیں مرغی دیکھی آپ نے مرغی اس کے حلق پر چھری پھیلائی جا رہی ہے یہ انسان کے لیے بنائی گئی ہے مرغی کو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم مرغی مرغی پر چھری چلائیں اور چھری نہ چلے چھری انکار کر دیں میں کسی پر نہیں چلوں گی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بس یہ ایک انسان ایسا ہے جو اللہ کی نافرمانی پر تلا ہوا ہے کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے ایسی سب ہاں، سب حکم کے پابند ہے سب حکم کے پابند ہے اگر انسان ہاں، انسان کو جو احکام دیے گئے ہیں جو دین دیا گیا ہے جو پابندیاں دی گئی ہیں زندگی گزارنے کا جو طریقہ دیا گیا ہے وہ الگ دیکھو بکری جو ہے وہ گاس کھاتی ہے بکری گھاس کھاتی ہے اس کے ساتھ میں مٹن رکھو کہ دیسی مرغی کا مٹن ہے کھا لیں نہیں کھائی کھاتی ہے کبھی نہیں کھاتی اور مجھے ڈائبٹیز ہو گئی ہے ڈاکٹر نے کہا کہ تم بھائی میٹھا مت کھانا پھر بھی کھاتے میٹھا مت کھانا یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے یعنی شیر کے سامنے گاس رکھو کبھی نہیں کھائے گا کبھی نہیں کھائے گا اور انسان بیمار ہے پھر بھی کھاتا ہے پھر بھی کھاتا ہے انسان کو حکم دیا گیا اللہ کے حکموں کی پابندی کا واقعیم السلام نماز کو قائم کرو امانت داری کے ساتھ زندگی گزارو سچائی کے ساتھ زندگی گزارو ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے زندگی گزارو مگر اس میں آگے اور ایسا نہیں کہ بھئی چھپا چھپا ہوا ہے سب سب کلیئر کر دیا گیا ہے واضح کر دیا گیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہر چیز کو کھول کر بیان کیا قرآن نے کھول کر بیان کیا کہ اللہ کی نافرمانی پر کیا معاملہ کیا جائے گا اور اللہ کی فرما برداری پر کیا معاملہ کیا جائے گا آئے دن ہم سنتے ہیں آئے دن ہم سنتے ہیں فجر کی نماز میں ابھی امام صاحب نے خیرات کی ہمارے دل پر کتنا اثر ہمارے دل پر کتنا اثر ہمارے ایک استاد سے انتقال ہو گئے اللہ ان کی ان کی مغفرت فرمائے ان کے استاد تھے کینیڈا میں رہتے تھے وہ یہاں ہمارے یہاں آئے تھے ایک مرتبہ تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ہماری جماعت چل رہی تھی راستے میں نماز پڑھنے کی ضرورت پڑ گئی تھی تو ہم نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ تھی گورنمنٹ کی بنائی جیسے ہمارے یہاں ہوٹلیں ہوتی ہے ہائی وے پر وہ گورنمنٹ کی بنائی جگہ تھی وہاں ساری چیزیں ضرورتیں پوری ہو جاوے ایسا نظام تو ہم وہاں رکے یعنی جلدی جلدی سے وضو کیا اور سب بنائی جماعت کے ساتھیوں نے نماز ہوئی کچھ نوجوان لڑکیاں کھڑی تھی وہاں پر انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے ان کو دیکھا تو ہماری نماز ختم ہوئی تو وہ ہمارے پاس آئی اور کہنے لگی یہ جو ابھی آپ نے ڈانس کیا ہے ہم کو بھی کرنا مزہ آ رہا ہے لطف آ رہا ہے بولے ہم بازاروں میں گھومی ہوٹلوں میں جاتی ہیں ہم کلبوں میں جاتی ہیں کھیل کھل کے کھل کے مکانوں جگہ پر جاتی ہے اور کھانے پینے میں پوری عیاشی کی ہے ہم نے مگر جو مزہ آپ کو یہ ڈانس کرتے ہوئے دیکھ کر مزہ آیا ایسا دل کا سکون ہمیں نصیب نہیں ہوا کہاں نماز پڑھی نہیں ہے نماز پڑھتے ہوئے کسی کو دیکھا ہے اس کا سکون مل رہا ہے ہم کو تو پڑھتے ہوئے بھی سکون نہیں ملتا نماز پڑھتے ہوئے سکون نہیں مل رہا ہے <coughs> ان کو نماز پڑھنے والے لوگوں کو دیکھ کر سکون مل رہا ہے ابھی سورہ رحمان سنائی امام صاحب نے ہمارے دل پر کتنا اثر قرآن سنتے ہیں ہم مگر دل اثر نہیں دیتا یعنی دیکھو اب میں نے شروع میں کہا نا کہ بھائی مجلس میں آ جاؤ مگر دل اثر نہیں ابھی وہی بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ میں اللہ معاف فرما لو اللہ ان کو ہدایت دے دے گے وہ بھی آ جاؤ مجلس میں تاکہ ان کی بھی مفرت ہو جائے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو دور بیٹھے ہیں وہ ساتھی بھی آ جاوے مجلس میں اور ان کی بھی مغفرت ہو جاوے کیونکہ اس مجلس کے آخر میں ابھی فرشتہ اعلان کرنے والا ہے تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان ہی ایک ایسا ہے جو نافرمانی پر تلا ہوا باقی ساری مخلوق بالکل کیوں کہ مخلوق کو بنایا اللہ پاک نے اس انسان کے لیے اس امت کے لیے بنایا تاکہ اس سے یہ فائدہ اٹھا رہے فائدہ اٹھا کر کیا کرنا ہے وہاں تم کھلے تم لے لا کر کہ تم اپنی آخرت کی تیاری میں لگ جاؤ اللہ کو راضی کرنے والے آمال میں لگ جاؤ جنت ہاں، جنت حاصل ہو جاوے ایسے اعمال جہنم سے بچنے والے اعمال قبر کے آدار سے بچا دے ایسے اعمال اور اللہ کی مفرت کے پورے پورے حاصل کرنے والے ہم بن جاؤ وہ ان امال میں لگ جاوے پہ کیسے لگیں گے تو بھائی اور دوست بزرگوں اس کی رہبری کے لیے اس کی رہبری کے لیے اللہ جلد جلالہ امن والوں نے اپنے بندے اور بندیوں پر رحم کرتے ہوئے کرم کرتے ہوئے انبیاء علیہ السلاط والسلام کے ایک سلسلے کو جاری فرمایا جن کو بھائی اور دوست بزرگوں کموں میں سوا لاکھ نبی دنیا میں تشریف لائے اور نبیوں نے آ کر بھائی اور دوست بزرگوں ہاں، انسانوں کے دلوں کے اوپر محنت کی کیونکہ بھائی اور دوست بزرگوں ان آماد پر چلنے کے لیے سب سے پہلے دل متوجہ ہونا چاہیے کہتے ہیں کہ دل جہاں جاتا ہے انسان وہی جاتا ہے سارے فیصلے دل کرتا ہے اسے دل کا معاملہ صحیح ہو جائے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخیر میں سب سے اخیر میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائیوں دوست بزرگ انسانوں کے دلوں پر محنت کی اور دل کا رخ صحیح کیا دل کا رخ صحیح نہ ہوئے نا تو کام نہیں بنتا ہے آدمی زبان سے کچھ بھی کہہ زبان سے کچھ بھی کہے مگر دل کا رخ صحیح نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے یہاں سے ایک ٹرین جا رہی ہے اس میں ایک آدمی بیٹھا اس کو جانا ہے بمبئی اور ٹرین جا رہی ہے بھوپال ٹرین جا رہی ہے بھوپال جانا ہے اس کو بمبئی یہ نیت کرتا ہے عربی میں نیت کی اس کو نوئی تو آج بمبئی میں بیٹھا ہے بھوپال کی ٹرین میں مخلص بن کر توازن کے ساتھ بیٹھا ہے کہ مجھے بمبئی جانا ہے بیٹھا ہے ٹرین بھوپال کی بولو جائے گی پہنچے گا یہ بھوپال ارے یہ بمبئی پہنچے گا یہ میں نے بہت اخلاص کے ساتھ لیے تھی اللہ کے واسطے میرا دل جانتا ہے میں نے کیسے لیے تھی میں پہنچے گا کہاں یہ ہمارا حال بھی یہی ہمارا حال بھی تشکیل میں آتے ہیں ساتھی کہ ایسا نہیں میرا دل تو کرتا ہے کرتا ہے اگر دل کرتا تو تو ادھر جاتا ہے میرا دل تو دکان کی طرف جا رہا ہے شادیوں کی طرف جا رہا ہے تیرا دل تو بھی بچوں کی طرف لگا ہوا ہے آخرت کا جنت کا خبر کا اللہ کی رضا کی طرف کا راستہ تم نے چھوڑ دیا بھائی میں نیت کرتا ہوں میری نیت تو ہے میں نیت ہے تو بھی چل اس ٹرین میں بیٹھ جا جو بمبئی جانے والی ہے ٹکٹ بھی نہیں ہے بمبئی میں وہ ٹکٹ بھی ہے میرے پاس مگر یہ بمبئی پہنچنے والا نہیں ہے ایسا ہمارا حال ہے بھائی دوستوں کہ اندر کا معاملہ صحیح ہو جاوے اس لیے ہم بھی آ السلام نے سارے انسانوں کے اوپر بھائی دوست بزرگوں <clears throat> دل کی محنت کی بھائی دل کی محنت کیا ہے دل کی محنت کیا ہے ساتھ آسان کیا کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہ اس دن میں اللہ کے سوا کسی کو جگہ نہیں اور کائنات کی تمام چیزوں کا انکار کسی سے کچھ نہیں ہوتا کرنے والی ذات صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے اللہ کا خیر سارا کے سارا مل جاوے تب بھی خوش نہیں ہوتا ہمارے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک خالق سے ہوتا ہے مخلوق سے نہیں ہوتا ہے مخلوق کی تعداد بڑھ جاوے طاقت بڑھ جاوے یعنی میں بیمار ہو گیا میں بیمار ہو گیا میں ایک مخلوق ہوں مجھے جو بیماری لگی ہے وہ دوسری مخلوق ہے میں گیا تیسری مخلوق کے پاس ڈاکٹر کے پاس تو تین مخلوق ہو گئی ڈاکٹر نے مجھے نسخہ لکھ کر دیا دوائیاں یہ چوتھی مخلوق مجھے شفا ملے گی نہیں کیسے شفا ملے گی جب تک اللہ کا حکم نہ آ جاوے یہ کہتے ہیں کہ جو دوائیاں شفا کی ہوتی ہے پیٹ میں جاتے ہیں دوسرا ریئیکشن آتا ہے کہ صاحب مطلب مجھے ریئیکشن چاہیے گیا گوڑی کیوں اللہ کا حکم نہیں ہے اللہ کا حکم نہیں ہے تو یہ چند مخلوق جمع ہو گئی ساری مخلوق جمع ہو جاوے اور کسی کو نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا اللہ اللہ کی حفاظت کر یعنی اللہ کے احکام کی حفاظت کر اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا کا ٹائم بلّہ اور اگر تو مدد چاہنا چاہتا ہے تو اللہ سے مدد مانگ اللہ کے غیر سے نہیں اور فرمایا کہ اگر ساری امت جمع ہو جاوے اور تجھے نفع پہنچانا چاہے تو نفع نہیں پہنچا سکتے ہیں جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو اور ساری امت جمع ہو جاوے تجھے نقصان پہنچانا چاہے اللہ نقصان پہنچانا نہیں چاہتا ہے تو تجھے نقصان نہیں پہنتا آپ سنتے ہوں گے کہ بھائی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا پوری فیملی تھی فیملی کے چار افراد بڑے سب کا انتقال ہو گیا ایک چھوٹا سا بچہ دو سال کا تھا اس میں اس کو تو خروش بھی نہیں آئی کیا ہوا گاڑی تو اتنی پلٹیاں کھا گئی ہیں دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ اس میں سے ایک بھی نہیں بچا ہوگا اور باقی چار مر گئے یہ چھوٹے بچے کو کس نے سنبھال دیا کس نے سنبھال لیا اس کو تو خروج بھی نہیں آئی وہ اللہ ہے کہ اگر تجھے نقصان پہنچانا چاہے میں نے پہلے سمجھ جو لفظ ہے اس کو سامنے رکھنا سمجھ اگر وہ کرنا چاہے تو اس کو کوئی روک ٹوک نہیں سکتا ہے اگر نہ کرنا چاہے تو پھر ہاں، کوئی کر نہیں سکتا ہے تو یہ ہے بھائی دوست بزرگوں ہمارا اندر کا اندر کا بن اندر کا احسان نہیں ہے نماز پڑھنے میں سستی ہے اگر اندر کا بن گیا ہے رات کو تین بجے سویا ہے تو ہر چیز میں پھر چار بجے اٹھ جاتا ہے ایک گھنٹے میں تمہاری نیند پوری ہو گئی کہ بھائی نیند سے تندرستی نہیں ہے نیند بھی مخلوق ہے میں بھی مخلوق ایک اللہ والے گزرے ہیں ریلوے اسٹیشن پر آئے کہیں جانا تھا ان کو ٹرین سے وہاں آئے تو بتایا کہ بھائی پانچ منٹ تاخیر سے آ رہی ہے ٹرین تو حضرت نے فرمایا پھر میں سو جاتا ہوں میں میں سو جاتا ہوں پانچ منٹ ٹرین آئے تو جگہ دینا چار بج چار منٹ اور پچاس سیکنڈ ہوئے حضرت جاتا ہے نیند بھی کنٹرول میں ہے اور ہماری الارم بجتے رہتے ہیں مگر کلفی نہیں ہے یعنی حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ بیان کرنے کے لیے جاتے تھے جلسوں میں ایک جلسے میں پہنچے تو فرما بیٹھ گئے یہاں بیان کرنے کے لیے ہم تو ہو گیا تھا بیان کرنے کے لیے بیٹھ گئے پھر کہا کہ دیکھو بھائی میں سترہ دن اور سترہ راتوں سے سویا نہیں اگر یہ مجمع اجازت دے تو میں تھوڑی دیر سو جاؤں جو آدمی سترہ دن سترہ راتوں سے سویا نہ ہو وہ سوئے گا تو کب اٹھے گا مجمع نے اجازت دی کہ سو جاؤ تو حضرت سو گئے دس منٹ سونے کے بعد پھر جاگ گئے اور بات شروع کسی نے اٹھایا نہیں کہ حضرت اٹھو خود اٹھ گئے تو نیند سے صحت ملے کہ نہیں اللہ والے راتوں کو جاگتے ہیں اللہ والے راتوں کو جاگتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم این آدھی رات سے اٹھ جاتے تھے اللہ نے فرمایا کہ بھائی رات کو اٹھو آدھی رات سے شروع کرو پونی رات سے شروع کرو بھائی صحت اور آفیت اللہ کے خزانے سے آتی ہے چیزوں میں اسباب میں اس میں نہیں رکھتی ہے صحت یہ یقین دل کا اندر کا وجدان بن جاتا ہے یعنی تو پھر تحجد میں اٹھنا آسان فجر پڑھنا آسان کاروبار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور گراہک بہت ہے اور اس وقت یوں کہنا کہ بھائی میرے نماز کا وقت ہو گیا جن کو خریدنا ہے بعد میں آنا میں بھی نماز کے لیے جاؤں گا یہ کب کہہ سکتا ہے انسان اندر کا ویسا کہ نفا اور نقصان رسک کا دینے والا میرا اللہ ہے ان کی وجہ سے ان گراہکوں کی وجہ سے میں نہیں پلتا ہوں وہ تو گہروں کا گہروں کا کلمہ ہے گراہک بھگوان سے وہ گھروں کا کلمہ ہے ہمارا نہیں ہے ہمارا تو یوں ہے کہ میں بھی مخلوق میری دکان بھی مخلوق اور گراہک بھی مخلوق اور سب کا مالک ایک اللہ ہے سب کو روزی دینے والا ایک اللہ ہے یہ دل کا وجدان بن جاوے لا الہ الا اللہ جو بھائی اور دوست سن لو امبیا علیہ وسلاد السلام نے محنت کی چنان سے دیکھیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ عزمین کی زندگی کو کہ ایک اللہ دل میں بیٹھ گیا ہے اب کائنات کی ساری چیزیں مل کر متوجہ کرنا چاہتی ہیں مگر مجال ہے کہ دل ہٹ جاوے اللہ کی طرف سے دل ہٹنے والا نہیں اللہ کی طرف سے دل ہٹنے والا نہیں ایک اللہ کی طرف ایک صحابی ہیں بہت مفلس فاقا کشی کی زندگی گزر رہی ہے پہنتے ہیں اوپر کا کرتا نہیں ہے ایسی زندگی کاٹ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی نماز پڑھنے آتے تھے مسجد میں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کو بلایا گیا بلا نہیں وہ آئے ہاں، دعا سلام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے ہو بھائی صحیح بہادر ایسے حال گزر رہا ہے تمہارا تو ان کا جواب سنیں گرو کہتے ہیں رب العالمین نے مجھے سب کچھ دے رکھا ہے میں اس کا شکر گزار ہوں یعنی ہم کو تو ایک وقت کی روٹی نہ ملے تو ابھی ناشتہ تھوڑا لیٹ ہو جائے گا تو ارے یعنی بیوی نے بیچاری کسی کام میں مشغول تھی بچوں کو اسکول جانے کا تھا یعنی صبح صبح میں اٹھ اٹھی تھوڑی دیر سے اور جلدی جلدی سے ان کا ٹفن تیار کیا ان بچوں کو نہلائے دھلائے ان کو ڈریس پہنائے رکشہ والا ہے تو رکشہ میں جا کر بٹھا اس کو تھوڑی دیر ہو گئی ابھی تک ناشتہ تیار نہیں کیا تم نے میرے آفس جانے کا دفتر جانے کا دکان پر جانے کا وقت ہوگا شکر نہیں ہے کہ یہ بیوی مجھے اتنے سالوں سے میری خدمت کر رہی ہے میرے کپڑے دھوتی ہے میرے لیے کھانا بناتی ہے میری صحت کا خیال رکھتی ہے میری نیند کا خیال رکھتی ہے ساری چیزوں کا خیال رکھتی ہے تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا تو صحابی رسول نے کہا کہ رب العالمین کا بہت شکر ہے شکر گزاروں میں ہوں میں صبر کرنے والوں میں نہیں حالانکہ صبر کرنے والوں میں اتنی نعمت مزہ ہے زندگی کا مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھ رہے تھے کہ ان کے بدن پر کرتا ہے نہیں ایک دوسرے صحابی کو بلایا تھا کہ میرے گھر سے میرا کمیز تھا اور ان کو پہنا دو وہ گئے اور ان کو پہنا دیا یہ گھر گئے گھر گئے بیوی تو سب پوچھتی ہے کہاں گئے تھے کتنے بجے آئے اتنے بجے کہاں تھے یہ کہاں سے لائے آلو اور پیاز بھی لاتے ہیں ہم کہا ہم کو کہ آلو لے آنا پیاز لے آنا تو ہم لا کر دیتے وہ ایسے کیسے قبول نہیں کر لیتی وہ پوچھتی ہے کیا بھاؤ لائے کیا آلو چاہتے ہیں بیس میں تو یہاں بکنے کے لیے آتے ہیں گھر تک دروازے تک وہ کہاں چپ رہتی ہے تو یہ بھی گھر تو بیوی نے کیا کہا دیکھو ہماری بیویوں کے اندر کیونکہ ہمارے ہمارا ہمارا ایمان نہیں بنا ہوا ان کا ایمان بنا ہوا تھا اللہ سے تعلق بنا ہوا تھا تو بیوی نے کیا کہا تھا وہ جملہ سن لے جیسا باقی دل ایمان تازہ ہو جاوے ایسا ہے اگر متوجہ ہے آپ ہے نا تو دل تازہ ہو جاوے ایسا جملہ بیوی نے کہا کمیز بدن پر بدن پر دیکھ کر کہا تو ان کی بیوی نے کہا کہ تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کی شکایت کر دی تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اللہ کی شکایت کی کہ ہمیں ہمارے پاس کچھ ہے نہیں یہ تو اللہ کی شکایت ہے اندازہ لگو لگاؤ کیا ایمان کی کیفیت ہوگی کیا وزدان ہوگا اندر کا کتنا یقین ہوگا اللہ کی ذات کا اور کتنا اللہ اللہ سے جڑے ہوئے ہوں گے اور کتنا تعلق اللہ سے بنا ہوا ہوگا یوں کہا تو نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے کہا کہ پھر میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کمیز اینڈ آپ کے بدن پر پہچانتی تھی وہ کمیز کو بھی کیونکہ عورتیں بھی جاتی تھی نماز میں وہاں مجلس میں بھی شریک ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سنیں صحابی کا جواب اللہ ہمیں سمجھا دے دے ہماری سمجھ میں آ جا رہے صحابی کا جواب بھی بھائی دوست جو عجیب نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے اللہ کی بندی تو اتنے غصے سے مت ہو ایسی بات نہیں ہے مجھے کمیز دیا گیا تو مجھے لینا تو نہیں تھا مگر میرے دل میں ایک خیال آیا کہ بھائی دنیا سے ایک نہ ایک دن تو جانا ہی ہے ایک نہ ایک دن تو مریں گے ہم اور کر قبر میں جاویں گے قبر میں تین سوال ہے کہ بھائی تمہارا رب کون تمہارا دین کون سا ہے اور تمہارے نبی کیا کون ہے تو جب فریشتہ مجھے یوں پوچھے گا کہ تمہارا نبی کون تو میں یوں کہوں گا کہ یہ کمپنی ان کی ہے یہ کمپنی ان کی ہے جواب اس لیے میں نے قبول کر لیا کمیز بھی اپنے پہننے کے لیے اور سردی سے گرمی سے بچنے کے لیے نہیں لوگوں میں تفاقر کرنے کے لیے نہیں کہ میں نے پہنا ہے یہ پہنا ہے اس لیے کہ فرشتہ آ کر پوچھے کہ تیرے نبی کون ہے تو میں کہہ دوں کہ یہ کپڑے ان کی لے کر آیا یہ یہ دوستوں کو دل کا دل کے اندر آ جائے ہمارا ہماری سوچ بھائی اور دوست سبزی کو دینداری والی بن جائے اور وہ بنے گی کیسے جب اللہ اور اللہ کے رسول سے تعلق بنے گا جو ہماری دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت میں بھائی اور دوست سبزی کو پہلی محنت ہے سب سے پہلی محنت یہ کرائی جا رہی ہے رات کو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی آپ کو نماز سیکھنی ہے تو یہاں بہت علماء کرام ہیں ہے سیکھ سکتے ہو دعائیں کنو زکات کے مسائل حج کے مسائل علماء ہیں آپ سیکھو جماعت میں کیوں جانا ہے یہ بھی سیکھنا ہے جماعت میں جا کر سیکھتے ہیں ہم بھائی جماعت میں کیوں جانا ہے کہ بھائی جماعت میں جا کر تو ایمان سیکھنے کا ہے ایمان یہاں نہیں سیکھا جا سکتا ایمان یہاں نہیں سیکھا جاتا اس لیے جماعت میں جا کر ایمان کو سیکھنا ہے کیونکہ ہر چیز کا ایک میدان ہوتا ہے ہر چیز اپنی جگہ پر بنتی ہے دیکھو گاڑی بگڑتی ہے روڈ پر بنتی کہاں ہے گیرج گاڑی کا پنچر ہو گیا روڈ پر اور پنچر بنے گا کہاں والے کی دکان پر تو ایمان ہمارا بگڑ گیا ہے ایمان ہمارا کمزور ہو گیا ہے ذاتی آدھی کا تعلق ختم ہو گیا ہے تو بھائی ادور سمی کو اس کا ایک میدان ہے اس کا ایک میدان ہے اس میدان میں اس کی جگہ پر جائیں گے وہ ہے راہ خدا کی محنت وہاں جا کر جب محنت کی جاتی ہے تو بھائی اور سمجھ سمجھو بنتا ہے اور ہم نے جگہ ہمارے یہاں ایک جماعت آئی واپس جماعتیں آتی ہیں جاتی ہیں ہم روانگی ہاں، بھی بیان کرتے ہیں واپسی میں کارگزاری لیتے ہیں اور پھر ان کی واپسی کی بات کرتے ہیں تو ایک جماعت ابھی ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر کے آئے تھے نوجوان لڑکے تھے میں نے ان کو ایک سوال کیا میں نے کہا کہ اچھا بتاؤ بھائی یہ تو ایمان بنانے کی محنت ہے آپ چار مہینے کی جماعتیں بھی نکالی چلے کی جماعتیں نکالی آپ نے دعائیں سیکھی ہیں قرآن سیکھا آپ نے نماز صحیح کی چھ صفات آپ سیکھ کر آئے ہو ماشاء اللہ بات کرنے کا طریقہ سیکھ کر آئے ہو سب ماشاء اللہ اچھا ہے مگر آپ میرے ایک سوال کا جواب دو کہ آپ کا ایمان کتنا بنا آپ کا کیونکہ یہ تو ایمان بنانے کا راستہ ہے تو ایمان کتنا بنا تو سب خاموش پہلے تو فٹافٹ جواب دے رہے تھے کہ اتنی صورتیں سیکھی کہ پندرہ مول صاحب دعائیں کتنی سیکھی بیس مول صاحب چھ سی بات کس کو یاد ہوگا مطلب مجھے یاد ہوگی سب اٹھا رہے ہوں اب میں نے یہ سوال کیا کہ تمہارا ایمان کتنا بنا تو سب خاموش یہ کیسے بتانے ایمان بنا یہ کیسے بتانے کا تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ کا ایمان کتنا بنا ہے اللہ کے راستے میں ضرور بنتا ہے ایمان کتنا بنا ہے آپ جواب نہیں دے سکتے ہیں مگر اس کا جواب یہ ہے کہ جس وقت یہاں سے آپ گئے تھے جس وقت آپ یہاں سے گئے تھے تو اس وقت جو نماز پڑھتے تھے آپ اس وقت جو ذکر کرتے تھے اور اس وقت جو قرآن کی تلاوت کرتے تھے اس کی جو کیفیت تھی وہ اور ابھی اب واپسی میں آپ جو قرآن پڑھ رہے ہیں آپ کشبی پڑھ رہے ہیں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ کیفیت دونوں میں مطلب بہت بہت بڑا کیفیت بہت فرق ہے کہ بھائی ہمارا ایمان بن گیا آپ کا ایمان بن گیا کہ بھائی یہاں سے تو ہے نا کھیلتے کودتے گیا تھا گنا کرتے کرتے گیا تھا یہاں سے جاتے وقت گنا والی زندگی تھی مگر چلے میں جا کر رات کو اٹھنا تحجد میں اٹھنے والا بن گیا تحجد گزار بن گیا اشراک پڑھنے والا بن گیا چاش پڑھنے والا بن گیا بہت ابھی ہاں گزشتہ سال ہمارے بھاؤ نگر ضلع کے ایک مولوی صاحب سال میں نکلے دو ہزار چوبیس میں پچیس میں واپس آئے تو میں نے ان کو پوچھا کہ بھائی کیا ہوا تو انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب الحمد للہ محنت بہت سب سنا ہے انہوں نے کہ میں نے دس مہینے میں قرآن حفظ کر لیا مفتی تھے عالم بنے مفتی بنے سال لگا رہے سال بھی لگایا اور ساتھ میں حافظ بھی ہو گئے انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب ایسا نہیں ہے رمضان میں پھر میں نے سنایا بھی جماعت میں قرآن یہ ایمان کی کیفیت ہے بڑھ رہی ہے جو ان کو قرآن کی طرف لے گئے اور اتنا لگ اتنا لگایا اتنا لگایا دین کی مبارک محنت کے ساتھ کہ خود حافظ قرآن بھی بن گئے تو یہ اللہ کے راستے میں نکل کر بھائی اور دوست گا ایمان کی کیفیتیں بڑھتی ہے تو یہ ایمان ہمارا بھائی اور دوست سنیے کو بنتا ہوا نظر آنا چاہیے اب دکان ہے گھر ہے وہاں تو بھائی ایمان کی سطح نیچے آتی ہے ہاں یعنی کہتے ہیں کہ دنیا کی حلال مشغولی دنیا کی حلال مشغولی بھی دل پر اثر کیے نہیں رہتی ہے اسے ایک صحابی کا مقول آپ نے سنا ہوگا کہ مسجد نبی کے دروازے پر مسجد دوسری مسجد کے نہیں ہتھورن کی مسجد کے دروازے پر نہیں مسجد نبی کے دروازے پر بھی اگر میری دکان ہوئے اور خوب چلنے والی دکان ہوئے گراہک کی لائن لگی ہوئی ہو مگر نہیں چاہیے مجھے مجھے نہیں چاہیے کیونکہ حلال مشغولی بھی دل پہ اثر کیے بغیر نہیں رہتی حلال مشغولی بھی تو ہاں، تو یہاں ایمان کا پارا نیچے آتا ہے اور اللہ کے راستے میں جاتے ہیں ایمان کا پارا اونچا ہوتا چلا جاتا اللہ کی طرف کا توجہ اونچی ہو جائے ساتھ ہی بیان کرتے ہیں کہ مریض صاحب آج تک دعا میں مزہ آ گیا اور میں نے مانگا تھا اللہ نے دے دیا ایک مریض سال میں چل رہے تھے سال میں <clears throat> چل رہے تھے تو میوات میں میوات میں عمومی طور پر اس زمانے میں دعوتیں ہی ہوتی تھی ہاں، آپ پکا نہیں سکتے ہو کسی جماعت کی طاقت نہیں ہے کہ وہاں کھانا بنا دے گی ایسا ماحول تھا دے چل رہے تھے اور لوگ دعوت دے رہے دن ایک ساتھی نے کہا کہ میرے صاحب آج دعوت قبول مت کرنا مل سکتا آج اپنے مرغی بنائیں گے مرغی کھانے کا دل چاہ رہا ہے امی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے مگر میواتی مانے وہ مانتے نہیں ہیں وہ منواتے ہیں تو دعوت قبول کرنی پڑی ہم کھانے کے لیے رات کو گئے اس کے گھر پر یعنی اس زمانے میں لائٹیں وغیرہ تو تھی نہیں یہ چراغ جلتے تھے تو کھانا کھا کر جب جماعت نکلی تو وہ ساتھی نے کہا امیر صاحب اللہ نے سن لی اللہ نے سن لی بڑے مرغی کھائی میں نے تو سر سب ساتھیوں نے کہا کہ کیا ہم نے تو آلو کھائے ہیں چار ساتھی ایک کنچے میں بیٹھے ہیں ایک تھال میں بیٹھے ہیں تین نے آلو کھائے ایک نے مرغی کھائی کون کرنے والا ہے یہ کون کرنے والا ہے وہ اللہ ہے بھائی ہمارا اس کے ساتھ کا تعلق ٹوٹ گیا ہے اور اس کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے اور اللہ نے نماز دی ذکر دیا قرآن کی تلاوت دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درست پڑھنا اور استقبال کرنا یہ وہ چیزیں ہیں جسے اللہ اس کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے یعنی بھائی تعلق سمجھتے ہیں آپ نہیں سمجھتے ارے تعلق سمجھتے ہیں میں سمجھاؤں گا آپ ابھی اب اس کے بعد سمجھیں گے بھائی تعلق کس کو کہتے ہیں ایک نوجوان لڑکا ہے کسی کمپنی میں کام کرتا ہے کسی کمپنی میں کوئی فیکٹری ہے اس میں یا کسی دکان پر کام کرتا ہے ہاں، بڑی دکان ہے یعنی عید کی چھٹی تھی اپنے خالہ کے گھر گیا اپنی ملنے جاتا ہے جو چھٹی ہے چلو میرے چچا کے گھر جائیں گے ماموں کے گھر جائیں گے تو اپنے خالہ کے گھر ملنے کے لیے گیا تو کہا کھالا ہاں، نے بلایا بٹھایا ہے اور دودھ دودھ پلایا پھر کہا کہ بیٹا یہ تیرا بھائی ہے نا تیرا بھائی نیورا پھرتا ہے اس کو پھر سا کچھ کرنے دیکھا نا ابھی تو دو دن کی چھٹی ہے پرسوں بھیج دینا میں سیٹ سے بات کر لوں گا اینڈ ہو جائے گا اس کو کہتے ہیں تعلق ہم دس سال کے نمازی پچیس سال کے نمازی چالیس سال کے نمازی دس مرتبہ چار مہینے لگائے بیس مرتبہ چلے لگائے اور تین دن کی تو کوئی گنتی نہیں ہے مگر تعلق ابھی بنا بنا بیوی سے یوں کہا کہ میں کہہ دوں گا اللہ سے میں اللہ سے کہہ دوں گا جیسے وہ نوجوان کہتا ہے امانت داری کے ساتھ سچائی کے ساتھ دکان پر کام کیا ہے اپنے باس کو اپنے مالک کو وہ پہچان بھی گیا ہے مالک بھی اس کو پہچان گیا ہے بڑا امانت دار ہے اسی لیے کھالا کو ٹھوک بجا کر کہتا ہے کل پرسوں بھیج دینا لگوا دوں گا ہم کہہ سکتے ہیں ہے بھائی ہماری وہ نماز نہیں بنی ہمارا وہ ذکر نہیں بنا وہ علم علم بھائی اور جو سنجو تو کہتے ہیں معرفت معرفت کو علم کہتے ہیں پہچاننا یعنی کہتے کہ بھائی علم نافع اللہ سے مانگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مانگا اور علم کی بڑھوتری اللہ مسجد نے علم کہ اللہ میرے علم کو بڑھا دے اور بھائی علم سے کیا چاہا جا رہا ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے اللہ ایسا علم عطا فرما جس سے تیری پہچان ہو جائے جب پہچان ہو جاتی ہے نا تو بہت آسان پہچان ہو جائے تو کام بہت آسان ہو جاتے ہیں ہمیں ہمارے اللہ کی پہچان نہیں ہے کہ میرا اللہ کیا کرنے والا ہے اور میرے اللہ کی کتنی قدرت ہے اس لیے علماء کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کیونکہ ان کو پہچان ہو جاتی ہے اللہ کی اللہ کی قدرت کی اور اللہ کی عظمت کی اللہ کی کمریائی کی اللہ کی بڑائی کی اور اس کی طاقت کی پہچان ہو جاتی ہے اس لیے اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ سب سے زیادہ ڈرنے والے اللہ سے علماء ہیں کیونکہ ان کو پہچان ہے جیسے ابھی یہ بجلی کا تار جا رہا ہے بجلی کا چار چار ابھی لائٹ چلی گئی کرنٹ چلا گیا اندر سے تو کوئی بھی اس کو پکڑ سکتا ہے مگر یوں کہا جائے کہ بھائی کرنٹ چالو ہے تو کوئی نہیں پکڑے گا <clears throat> کیونکہ معرفت حاصل ہو گئی اس کی پہچان ہو گئی کہ اس پہ کرنٹ ہے اور کرنٹ انسان کو جلا دیتا ہے خاص کر دیتا ہے تو یہ پہچان ہو گئی تو اللہ کی پہچان <clears throat> ہمارے پاس ایک آدمی آیا کہا ہے ہمارا دوست ہے قریبی ہے ہمارا قریبی ہے پہچاننے والا ہے تو اسے کہا کہ ذرا ہاں، دس ہزار روپیے ڈالو میرے موبائل میں تو ہم پوچھتے نہیں ہیں کہ کیوں جو بٹن دبائے اور دس ڈال دیے ڈال دیتے اور ایک اجنبی آدمی آیا اس نے کہا کہ میں مسافر ہوں جیب میری کٹ گئی مجھے میری منزل تک پہنچانا ہے تھوڑی سی مدد کر دس روپئے بھی نہیں دیتے ہاں تو مطلب ہوا آگے سے پہچانتے نہیں اس کو پہچانتے نہیں مطلب ہوا آگے سے تو جاؤ ارے بھائی میری مدد کر دو میں ایسا ساتھ بھی نہیں ہوں آپ اگر دس بھی ڈالتے ہیں اینڈ اپنا نمبر دے دو میں دس بھی واپس کروں گا کہ نہیں نہیں کیوں پہچان نہیں ہے اس کی اور ان کی پہچان ہے تو دس ہزار بھی ڈالنا آسان ہے ہمیں ہمارے اللہ کی پہچان نہیں ہے اس لیے چیزوں پر مکان پر گاڑی پر کپڑوں پر اور دوسری چیزوں پر پیسے لگانا آسان ہے مگر اللہ کے دین کے لیے مسجد کا چندہ آیا تو جتنے کے ہمارے جوتے نہیں ہیں اس سے کم پیسے لکھواتے ہیں جوتے ہزار روپئے کے اور مسجد میں چندہ ہاں، دو سو لکھ لو یہ پہچان نہیں ہے نا تو بھائی ماری والا علم کہ بھائی میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں اللہ کی پہچان کس کو دے رہا ہوں میں رات کو کہہ رہے تھے نا ہاں، مولانا اس صاحب کہ وہ ذات ہے جو ایک نیکی کرنے پر دس دیتا ہے من منجاب بالحسنتی بلہ اشرو مثال یہ دس نیکی نیکیاں دیتا ہے ایک نیکی ہم نے کی اور وہ دس دیتا ہے بڑا چڑھا کر دیتا ہے یو لمن ایک اللہ کے دین کی محنت پر اور اللہ کے دین کے لیے اگر تم قربانی دیتے ہو جان کی ہو مال کی ہو صلاحیت کی ہو تو ہم اس کو دس گنا تو ضرور کریں گے اور جس کے لیے چاہیں گے یعنی جتنا یہ ہوگا بڑھاتے چلے جائیں گے اس کو اتنا ملے گا اسے دیکھیں آپ اپنی بستی میں دیکھو آپ بہت سارے ہمارے پرانے ساتھی وہ برسوں سے ہمارے گاؤں میں تبلیغ آئی تب سے تبلیغ کی باتیں سنتے ہیں مگر ایک دن نہیں لگائے ایک دن زیادہ سے زیادہ تین دن لگائے میرے سے نہیں ہوگا اور نوجوان آئے بعد میں بعد میں نوجوان آئے انہوں نے دیکھا ماشاء اللہ بہت مل رہا ہے یہاں ہے نا چلا لگایا پھر کہا مجھے چار مہینے چار مہینے لگا دوسرے چار مہینے لگا دیے ہر سال چلا پابندی کے ساتھ ہر مہینے تین دن پابندی کے ساتھ ساتھیوں نے دیکھا کہ یہ میں اس کو بیرون بھیجو تو وہ بیرون بھی جا کر آ گیا اس کو ماری حاصل ہو گئی جس لیے بیرون جا کر آ گیا اور یہ سالوں سے سن رہے ہیں ہے نا جو بھی جماعت آتی ہے سب کی باتیں سنتے ہیں مگر ایک دن نہیں لگا کہ بھائی معرفت والے علم کو پوچھ سوال کیا جاوے اللہ پاک سے تو بھائی معرفت والا یہ یہ چیزیں ہیں بھائی وہ سنگو جو ہمارے دل کو بنائے گی یعنی جو اللہ کی طرف ہمیں لے جاوے گی پھر اس کے بعد ہے نا ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ عبادات ایمان ہے نا یہ بندے کو ایسا بنا دیتی ہے ایسا بنا دیتی ہے کہ یہ بندے ہاں، پھر بندوں کے اور مخلوق کے حق کو ادا کرنے والا بن جاتا ہے ہاں، صحابی رسول ہیں جماعت نکلی اللہ کے راستے میں کچھ صحابہ شہید ہو گئے کام پورا ہوا صاحب ہی کہتے ہیں کہ میرے میرا چچا جا بھائی دکھتا نہیں ہے چاچا کا لڑکا میرا دکھتا نہیں ہے تو میں نے کہا کہ دیکھو چلو یہ شہیدوں میں کہیں ہوگے تو اس کو تو ساتھ میں پانی کا مشکلہ بھی لے لیا کہ ہو سکتا ہے زندہ ہو تو پانی پلا دوں گا اس کو تو لے کر پہنچے تو وہ پڑے ہوئے تھے تو کہا کہ پانی پیو گے کہ جی میں پانچ والے نے آ کی تو انہوں نے انہوں نے پانی نہیں پیا اس کو پلا اخلاق کا اعلیٰ نمونہ اخلاق کا حالانکہ یہ وہ تھے یہ وہ تھے خود کے انسانوں کے پانی پینے پر نہیں جانوروں کے پانی پینے پر لڑتے تھے کہ تیرے اونٹ نے میرے اونٹ سے پہلے پانی کیسے پی لیا اور جب اللہ کا دین آیا دین کی مبارک محنت آئی ایمان آیا نمازیں آئی عبادت آیا ذکر اور علم آیا ایسی کیفیت بن گئی کہ پیاسے جان تو دے سکتا ہوں مگر اپنے بھائی سے پہلے پانی نہیں پیوں گا چنانچہ ایسا ہی ہوا یہ اخلاق کا اعلیٰ نمونہ آج بھائی بھائی کے لیے کرنے کے لیے تیار نہیں بیٹا باپ کے لیے کرنے کے لیے تیار نہیں باپ بیٹے کے لیے کرنے کے لیے تیار نہیں بیٹی ماں کے لیے کرنے کے لیے تیار نہیں ساس بہو کا تو پوچھنا ہی بت ساس بہو کا تو وہ تو ہاں، وہ سارے ہر ہر جگہ پر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ بھائی ان کی شریعت الگ ہے ان کے حکام تو آئس نہیں ہے اور ساس والے اور بہو والے وہ تو خبر خبر نہ مولی صاحب کے گھر میں مولی صاحب ہیں ہے نا اور ساٹھ بہو کا کچھ ہو گیا تو مریض صاحب نے کہا کہ دیکھو ایسا نہیں کرتے اپنی بیوی کو سمجھاتے یہ بھی بیچاری کہ تمن ہمج نہ پڑھنے میں چھپ اس کے حکام الگ ہیں سمجھے تو اخلاق ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کا اعلیٰ نمونہ لے کر آئے تھے پردیسی آیا گھر میں رکا کھلایا پلایا اور آرام کی جگہ پر سلایا صبح میں بستر میں پاخانہ کر کے چلا گیا یہ کیا ہے ہم نے اس کو کھلایا آرام کی جگہ دی اینڈ اس کے لیے اے سی چالو کیا پنکھے چالو کیے کولر لگائے آرام دہ گدے لگائے اینڈ اچھا کھلایا ہماری حیثیت کا اب یہ پخانا ہمارے بستر میں کر کے چلا نبی صلی علیہ وسلم نے چلے اور نہ عائشہ سے کہا نہ حفصہ سے کہا نہ کسی اور بیوی سے کہا کہ ہاں، اس کو دو ڈالو نہ بلال سے کہا کہ اس کو تم دو ڈالو کہا کہ مہمان میرا تھا میں اس کو دو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو رہے اس کی کوئی چیز چھوٹ گئی تھی وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آپ کو آرام کے کوئی چیز چھوٹ گئی تھی وہ لینے کے لیے آیا تو دیکھا کہ اتنے بڑے نبی ہیں سارے نبیوں کے سردار ہیں امام الانبیاء ہیں یہ میرے پاخانے کو دو رہے ہیں شہد اللہ الا اللہ و اشہد اللہ محمد رسول اللہ یہ اخلاق بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے آج دیکھے بھائیوں دوست ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا بیٹا باپ کی نہیں سنتا ہے اور ہم باپ بیٹے کی نہیں سنتا ہے ہم دونوں کی دشائیں الگ ہیں ایک ادھر جا رہا ہے ایک ادھر جا رہا ہے عجیب معاملہ تو وہاں جب آتا ہے عجیب معاملہ ہے نا بیٹے کی تشکیل نا باپ بھی جا رہے دو چار مرتبہ پر چین چار مہینے لگائے ہے نا بیٹے کی تشکیل کے لیے گئے اس کے ابا نے کہا کہ ذرا تشکیل نا اس کا روح الگ ہے تو وہ تیار نہیں ہے تو ہم نے باپ کو کہا کہ بھائی تم تو کہو کہ نا میں تو نہیں کہہ سکتا میں نہیں کہہ سکتا اب بیٹے نے چار مہینے لگا دیے دو تین مرتبہ اور اچھا الحمدللہ جب باپ کا وقت نہیں لگا ہے تو بیٹے سے کہا کہ بھائی آپ اپنے باپ کو سن کے میں نہیں کہہ سکتا کتنا الٹا ہے ہمارے ماں سمجھتے آپ کتنا الٹا ہے اب یہی بیٹا جو نافرمان ہے ترن نا میں کسی جگہ پر فلوٹنگ ہوا تھا اور اسٹارٹنگ ہوا تھا کسی کو ہزورن میں پتا نہیں تھا پچاس ہزار پلوٹ تھے اور دس لاکھ روپے کا پلوٹ تھا اور اس نے وہ تعلق تھے تو اس نے اس سے بات کی بھائی مجھے بھی یہ کہنا ہے کہ بھائی ہاں دے دیں گے آپ کو یعنی کہ قیمت کے دس تو دے گئے نہیں نہیں دس نہیں دوں گا دیکھ بھائی اپنی دوستی ہے کہ آٹھ لاکھ کا چلو میں تم کو آٹھ کا دے دوں گا ٹھیک ہے وہ یوں نہیں کہتا ہے کہ میرے ابا کو پوچھنا پڑے گا اور یہ گھر جا کر یوں کہے کہ میں آٹھ لاکھ کا پلوٹ لے کر ہو بہت اچھا کیا تھی لوگ اور اب ابھی یہاں سے تشکیل کرے چار مہینے کی آٹھ دس لاکھ کا پلوٹ تھوڑا ہے ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں نکل کر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو گے تو کتنی سبحان اللہ کا جواب ہے ساتھ اور ایک سبحان اللہ کا صاحب گھر پر کرے تو کیا جواب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک جنت میں ایک پودا لگاتا ہے پودا تو سمجھتے ہیں چھوڑ نانو چھوٹے چھوٹے چھوڑ ہوتے ہیں پودا لگاتا ہے اور پھر اللہ خود اس کی پرورش کرتا ہے جب یہ جنتی جنت میں جائے گا تو یہ اتنا بڑا درخت ہوگا کہ اس اس اس کے کے سائے میں تیز رفتار گھوڑا سو سال تک دوڑے تو سایہ پورا نہ ہو ٹھیک جی۔ اور ہم نے ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں چار مہینے گئے اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا تو کتنے پودے لگیں گے بھائی ارے بھائی کتنے لگیں گے ارے بولے تو ہاں۔ تم نے طے کر رکھا کہ مل سب کو اکیلے کچھ بولنے کا سات لاکھ درد لگ جاوے ایک سبحان اللہ چار مہینے میں کتنے لگا سکتے ہیں تین سو پینسٹھ یہ ایک سو بیس دن ہوتے ہیں صبح نہ کہنے میں بھائی دو سیکنڈ لگتی ہے کتنے پلاٹ بن جا اب یہ یہاں سے طے کر کے جاتا ہے کہ وہاں تشکیل کی تھی بیان ہوا تھا اچھا ماشاءاللہ میرے دل میں آ ابا میں چار میں دیکھا معاملہ ہی کچھ الگ ہے کیوں بھائی ہو دوست کہ وہی پہلا نمبر وہی پہلا نمبر ہر جگہ پر ہر جگہ پر سے لوٹیں گے تو پہلا نمبر ہی آئے گا کہ ایمان اندر سے نہیں بنا ہوا اندر سے ایمان نہیں بنا صحابہ کرام رضی اللہ نے عصم کو دیکھے صحابہ کو ہاں دیکھے یہاں تک کہ بھائی اور کو صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے پنجوں کے بل کھڑے ہو جائے پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے ارے بھائی تم کو نہیں جانے کا ہے ابھی تم دسویں سے ہے نا ہمارے بزرگ یوں کہتے ہیں کہ بھائی دسویں والوں کو نہیں لے جانے کا ویکیشن کے ساتھ گیارہویں والوں کو لے جانا ہاں دسویں والوں کو ایسا موٹا فربا ہوئے دکھتا ہو ایسا ہے ہاں، ہمارے یہاں ہیگوٹی کہتے ہیں اچھی ہیگوٹی دکھتی ہو ہاں، آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں دکھتا ہو ایسا برابر ہاں، تو پھر اس کو لے جاتے ہیں دسویں والے تم کو نہیں بھی بیٹھو تو پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے کیوں پتا ہے جنت حاصل کرنی آج بھائی دوست بزرگوں جنت کا شوق ہمارے دلوں میں نہیں رہا جنت کا شوق دلوں میں نہیں رہا جہنم کا ڈر نہیں رہا ہمارے دلوں میں آخرت ہماری نگاہوں سے اوجل ہو گئی آخرت کو ہم ایسا سمجھتے ہیں شیخ نے ایک جگہ پر لکھا ہے فضائل صدقات میں ہے نا کہ واقعات دکھے صحابہ کے بزرگا نے کے مجاہدوں کے اللہ کے راستے کی قربانیوں کے ہے نا دین کے لیے جان مال وقت کی قربانی دینے کے واقعات دکھے ہیں پھر اس کے بعد اخیر میں لکھتے ہیں حضرت نا یہ تو وہ ہے یہ تو وہ ہے کہ ان کو جہنم سے اتنا ڈر لگتا تھا خبر سے اتنا ڈر لگتا تھا اور ایک ہم ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں یعنی کہ بھائی جہنم تو کوئی چیز نہیں ہے قبر تو کوئی چیز نہیں ہے جنت <clears throat> کے ویکیشن میں جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں کہ نانی کے گھر جاتے ہیں ایسا سمجھتے ہیں کہ نانی کے گھر جانے کا محنت محنت جنت کی نہیں ہوئی جہنم سے بچنے کی نہیں کیونکہ بھائی ادور دوست کو یہ اندر نہیں اتری اور ہمارا تو یقین ہے ایمان ہے بھائی جنت ہے جہنم ہے قبر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یعنی کہ موت کے وقت فرشتے آتے ہیں موت کے وقت فرشتے آتے ہیں اگر نیک بندہ ہے نیک بندی ہے تو پانچ سو فرشتے آتے ہیں اور ہر ایک الگ الگ خوشخبری سناتے ہیں پانچ سو خوشخبریاں اس کو اس وقت سنائی جاتی ہیں نیک ہے اور قبر میں جانے کے بعد بھائی اور دوست بھی ساری بادشتیں دور ہو جاتی ہیں اور قبر کو ہاں، ہاں، منتہا نظر تک کو سادہ کر دیا جاتا ہے جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے فرشتہ کہتا ہے کہ دیکھو پہلے بتاتا ہے دیکھو یہ جہنم ہے اور تمہارا ٹھکانا وہاں تھا پہلے فروٹ تمہارا یعنی کہتے ہیں ہمارا یہاں پہلے فروٹ تھا پھر اندر بیچ دیا ابھی یہاں رکھا ہے ایک ریٹ میں تو بتاتا ہے کہ تمہارا پلوٹ ادھر تھا مگر تم نے اچھے اعمال کیے اللہ کو راضی کر دیا اب تمہارا پلوٹ جنت میں ہے یہ ہے تمہارا مزہ وہ بہت خوش ہو جاتا ہے وہ بہت خوش ہو جاتا ہے ہمارا ہم سوچے بھائی دوست قبر کا کتنا استحصال آج تو اللہ معاف فرماوے ہم ہمارے مردوں کو دفن کرنے کے لیے جنازے میں جاتے ہیں قبرستان کو جاتے ہیں قبر پر کھڑے کھڑے دنیا داری ہوتی ہے موبائل کے ذریعے سے آپس کی باتوں میں بھی دنیا وہ تمہارا فروٹ کتنے گیا اور اس کی لڑکی کا کیا ہوا پھر سگائی کا ارے بھائی یہ ابھی یہاں ابھی تو یہ سوچ رہا تھا شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ قبرستان کسی کو دفن کرنے کے لیے گئے ایک کونے پر بیٹھ گئے کسی نے کہا کہ کیا ہوا تھا کہ قبر نے مجھے آواز دی وہ کیفیت ہی نہیں بنی ہماری کہ قبر ہم کو آواز دے ہمارے بزرگ گزرے ہیں مولانا کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے یہاں ایک مرتبہ تشریف لائے تھے جوہر کی نماز سے پہلے آ گئے تو تھوڑا آرام کیا انہوں نے جوہر کی نماز میں ساتھیوں نے کہا کہ حضرت آئے ہو کچھ بات سنا دو تو حضرت بیٹھے اور بیٹھنے کے ساتھ یوں کہا اے موڑاسا والو موڑاسا کے قبرستان میں گیا تھا وہاں کے مردوں نے مجھے ایک پیغام ایک میسج تمہارے نام پر کیا وہ تو ہماری کیفیت ہے نہیں قبر قبر کا ہاں، کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے ہم دیکھیں چوبیس گھنٹے میں ہمارے گھر میں ہماری دکان پر دوستوں میں ہاں، ملنے جلنے والوں میں ہم نے کبھی قبر کا تذکرہ کیا قبر میں کیا ہو اور صحابہ صحابہ تو ہر آن اسی میں لگے رہتے ہاں، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دو بیٹے تھے آپ نے نام سنا ہوگا حسن اور اسے چھوٹے بچے تھے گھر میں کھیل رہے تھے بچوں کا کام کھیلنے کے ساتھ لڑنے کا بھی ہوتا ہے یہ فطری ہوتا ہے یہ فطری ہوتا ہے ایک اللہ والے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے تھے بچے باہر گیند کھیل رہے تھے گیند سے تو گیند کھڑکی میں سے اندر چلی گئی حضرت کو غصہ آ گیا ایسی شرارت تو وہ گیند لی کھڑکی میں سے سر نکال کے کہا بھائی کیا کر رہے ہو اس میں ایک بچہ بڑا سمجھدار تھا بڑے بچے سمجھدار ہوتے اس نے کہا کہ حضرت جو آپ بچپن میں کر رہے تھے وہ ہم کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے بہت بڑے امام اور بہت چھوٹی عمر میں عالم ہو گئے حدیث کے محدث بن گئے سبق پڑھا رہے تھے اس وقت ایسا ہمارے جیسا مدرسے جیسا نہیں ہوتا تھا کہ استاد بڑی عمر کے ہیں اور بچے پڑھنے والے چھوٹی عمر کے وہ اس زمانے میں ایسا تھا حدیث سیکھنے کا لوگوں کو شوق ہوتا تھا ہماری دعوت تبلیغ کی مبارک محنت سے بھائی وہی بزرگوں کی زندگی کی ایک جھلک ہے ہم جماعت میں تین دن میں چیزیں میں چار مہینے میں جاتے ہیں تیس سال کا نوجوان کتاب پڑھتا ہوتا ہے اور بڑی عمر کے پچاس سال کے ساٹھ سال کے وہ سن رہے ہوتے ہیں وہ ایک جھلک ہے بزرگوں ہاں، صحابہ کی ایک جھلک عبداللہ ابن مسعود چھوٹی عمر کے تھے بڑے بڑے لوگ ان کے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے تو خیر یہ حدیث پڑھا رہے تھے دو چڑیا چکلی چڑیا لڑتی ہوئی لڑتی ہے چڑیا تو لڑتی لڑتی بیچ میں گری وہ چڑیا لڑتی ہے نا جب تو جلدی سے جدا ہوتی ہے حضرت اپنی جگہ سے اٹھے اماما نکالا اور چکلیوں چکلیاں چکلی لی اتنی چھوٹی عمر تو بچوں کا تو کام یہ ہوتا ہے بچوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ بھائی لڑتے کھیلتے بھی ہیں اور جگڑتے بھی ہیں تو یہ دونوں کھیل رہے تھے لڑتے لڑتے جگڑنے لگے تو فاطمہ نے کہا کہ بیٹا لڑو مت کھیلو پھر کھیلنے لگے پھر دوسری مرتبہ ایسا ہوا پھر تیسری مرتبہ دونوں جگڑنے لگے تو فاطمہ نے بس ایک جملہ کہا ایک جملہ کہا اما پہ میرا اللہ کیا تم دونوں اللہ سے نہیں ڈرتے ہو چھوٹے بچے تم دونوں اللہ سے نہیں ڈرتے ہو دبک کر بیٹھ گئے بدن پر لرزہ تاریخ ہو گیا حسن اور حسین چھوٹے سے بچے مگر اللہ اندر بیٹھا ہوا ہم بڑے ہو گئے مگر اللہ ہم کو یوں کہا جا پانچ سو کی نوٹ گم ہو گئے فورن ٹینشن گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے نا تو فورن ٹینشن یہ بلا ہو گیا کہ یہ ٹینشن یعنی کہ آپ کی ایک وہ ہاں، پورا بازار بند ہے بند کا اعلان ہے یعنی آپ بند والا بھی ٹینشن آ جاتا ہے کمائیں گے کام اور یہاں کہ بھائی اللہ کا نام آیا دونوں دبک کر بیٹھ گئے اور لرزہ تاری ہو گیا بھائی اور ہو کہ دلوں کی یہ کیفیت بنے دلوں کی یہ کیفیت بنے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اوپر سے نیچے تک ابو بکر کا بھی یہ حال ہے عائشہ کا بھی یہ حال ہے حالانکہ چھوٹی بچی ہے ابھی چھوٹی بچی ہے ایک ایک مرتبہ اور ان کے بانجے نے کوئی کلمہ کہہ دیا کہ ایک کھانا کا ہاتھ روکنا پڑے خالہ کھانا کا ہاتھ روکنا پڑے گا بہت دیکھ دے کرتی ہے بہت دیتی ہے آیا تو دیکھ دیتی ہے تو روکنا پڑے گا یہ جملہ حضرت عائشہ کو پہنچ گیا قسم کھا لی کہ دین کے آخرت کے کاموں میں اگر کوئی رکاوٹ بنتا ہے میں اسے نہیں بولوں قسم کھا لی اور ہمارے یہاں کون کس سے ناراض ہو جاتے ہیں ہمارا بھائی ایسے ہی چلا گیا چار مہینے میں ہمارے بیٹے نے ایسے ہی ہم کو پوچھے وغیرہ چار مہینے میں نہ ناراض ہو جاتے تو جان تیرا کام جانے جا ہوتا ہے نا کہ تم مجھے نہیں سے روکے گا تو سے بات ہی نہیں کروں گی چل ہٹ یہاں سے تو خیر وہ بنانے کے لیے بہت کوشش ہے کہ ایک مرتبہ وہ داخل ہو گئے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بات کر لی قسم ٹوٹ گئی پھر غلام پر غلام آزاد کیے جا رہی ہے اور روئے جا رہی ہے روئے جا رہی ہے کیا ہوا یہ یعنی میری قسم ٹوٹ گئی اللہ کو کیا جواب دوں میری قسم ٹوٹ گئی اللہ کو کیا جواب دوں تو یہ دلوں کی کیفیت بھائی اور دوست بھی وہ سست بنے گی جیسے میں نے بتایا کہ راہ خدا کے محنت کے بغیر بھائی اور دوست کو یہ نہیں بن سکتا کہ اللہ کے دین کی مبارک محنت کے لیے جاویں دین میں تو دوپہر میں بولیں شام میں بولیں رات میں بولیں اللہ سے ہوتا ہے اللہ کرنے والا ہے تب جا کر بھائی اور دوست بھی یہ دل کے اندر اترتا ہے یہ جب اندر اللہ اندر دل کے اندر اتر جاوے گا بھائی اور دوست بزرگو ہے نا تو پھر سارے کام کرنے آسان ہو جاوے گے ایسا نہیں ہے دنیا میں لوگ چھ چھ مہینے لگاتے ہیں سال کے بہت سے لوگ آٹھ مہینے چار مہینے گھر رہنے کا اور آٹھ مہینے اللہ کے راستے میں لگانے کا ایک ڈاکٹر صاحب تھے میں عرب جماعت لے کر گیا تھا ان کے علاقے میں تو پتا چلا کہ بھائی یار ذمہ دار ایک ڈاکٹر صاحب ہے تو میں ایک عرب شادی کو لے کر ان کی ملاقات کے لیے گیا نہیں میں نے کہا کہ آپ کی مسجد میں جماعت آئی تھی انشاءاللہ میں آتا ہوں ابھی تھوڑے پریشر ہے بتا کے آتا ہوں اینڈ وہ آئے پھر ہم نے محنت کی چلے کی جماعت تیار ہو گئی صبح میں جانا ہے کوئی ذمہ دار نہیں تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ آپ چلے جاؤ تو انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب میں سال کے چھ مہینے لگاتا ہوں سال کے چھ مہینے لگاتا ہوں ڈاکٹر ہیں اور ہمارے یہاں معاشرے میں سب سے زیادہ مشغول جو ہے نا وہ ڈاکٹر کو سمجھا جاتا ہے یعنی شادی بیاہ میں بھی ہر ایک کو فرق پڑتے فرق پڑتے تمہارا آؤٹ پڑ سے ہر ایک کو دور کا سگا ہو تو تمہارا آؤٹ پڑے ہمارا یہ چھوکرا کی شادی تمہارا آؤٹ پڑے اور ڈاکٹر کو ڈاکٹر کو فرق کوئی نہیں پڑتا تو بےچارے مشغول پریشر دیکھیں گے وہ مال کمائیں گے دوسروں کو نہیں کمانے گے تو ڈاکٹر تو مشغول ہوتے ہیں کہ بولے میں سال کے چھ مہینے لگاتا ہوں چار مہینے اللہ کے راستے میں لگاتا ہوں اور دو مہینے مشورے سے نظام الدین میں اس وقت ہوتی تھی کرتی کہ دو مہینے نظام الدین میں رہتا ہوں چھ مہینے لگاتا ہوں رہنے والے کر رہے ہیں یعنی مزدور بھی جا رہا ہے اور بڑے بڑے مالدار بھی جا رہے ہیں شہزادے بھی اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں شہزادے بھی اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اور بھائی دو سر کو غریب بھی اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں کرانہ والے بھی جاتے ہیں اور ٹرانسپورٹ والے بھی جاتے ہیں جوتے چپل بیچنے والے بھی جاتے ہیں اور سبزی بیچنے والے بھی جاتے ہیں ہمیں پر یہاں بوٹاس میں تھے چار مہینے کی تشکیل ہو رہی تھی ایک سبزی والا بھائی تھا میں نے کہا اس کو بھائی تو چار مہینے نکل جا ارے وہ میرے پاس کچھ ہے میں کہ لاری بیچتے لاری بیچتے لاری بیچتے نہیں چار مہینے لگانے کی میں نے اس کو ترکیب دی نبی وسلم نے ایسا کیا صحابہ نے ایسا کیا یہ ساری باتیں اس کے سمجھ میں آ گئی اس نے لاری بیچی اور ہم کو وصولی تھی اور وہ چار مہینے میں گیا لاری بیچ کر گیا کہ وہ آ کر کیا کریں گے آ کر اللہ مالک آ کر اللہ مالک تو بھائی اور دوست میرے کو ہر طبقہ جا رہا ہے ہر شعبے کا انسان جا رہا ہے اللہ کے راستے میں کہ بھائی کیوں کہ مجھے ایمان بنانا مجھے اپنی آخرت بنانی ہے مجھے اپنی قبر بنانی ہے مجھے اللہ کے ساتھ کا تعلق لینا ہے جنانچہ بھائی دوست بھی وہ ہمارے زمانے میں بلکہ آپ کے قانونی حلقے میں ایسے لوگ ہوں گے جو دین کی مبارک محنت کرتے کرتے آج اللہ سے ایسا تعلق بنا کر بیٹھے ہیں کہ آ جانا بھیج دینا کر دوں گا ہو جائے گا تمہارا میں اللہ سے کہہ دوں گا جیسے حضرت یعقوب علیہ سلاد والسلام نے حضرت یوسف علیہ سلاد والسلام کو کنویں میں ڈال دیا اور بڑا سنگین جرم تھا اور کئی سالوں تک باپ سے دور رہے ہے نا تو یعقوب علیہ السلام جب ملاقات ہو گئی سب کی تو پھر کہا ہے نا کہ لگو میں تمہارے لیے ان قریب یعنی تحجد کے وقت تمہاری اللہ سے معافی مانگوں گا اللہ معاف کر دے تو ایسے ہمارے گجرات میں اور دنیا میں کئی لوگ ہیں یعنی کہ کرنے پر آتے ہیں اللہ سے کہتے ہیں اور کام ان کا ہو جاتا ہے تو آپ بھی چاہتے ہیں ایسا نہیں ہے پانولی تو ہمارا گجرات کا پہلا مرکز ہے ہم نے ایسا سنا ہے کہ پہلے سب سے پہلے دعوت کا کام پانولی میں آیا اور یہی ہم بچپن سے سنتے آتے ہیں کہ پانولی پانولی بھائی استعمال کا کہ پانولی میں جوڑ کہاں کے پانولی میں بڑے کہاں آ رہے ہیں کہ پانولی میں یہ جماعتیں کہاں سے جا رہے ہیں کہ پانولی ہے ہم اللہ کے راستے میں گئے ہے نا ہاں، آندھر پردیش میں گئے ہاں، آندھر پردیش میں وہ کڑی کھچڑی کو کیا جانے تو ہمارے لیے کڑی کھچڑی آئی ہے یہ کہاں سے لائے تو بولے ہم پانولی جماعت میں آئے تھے تو وہاں کھلا دیتے ہم ہم نے سیکھ لی پانولی پانولی ہے عرش تک پہنچ جاوے پانولی ارے پہنچانا ہے ہر تک ہے اللہ سے تعلق بنا لینا ہے تو ہمت کر کے بتاؤ آپ آپ میں سے کون تیار ہے اس کے لیے چار چار مہینے کی جماعتوں کے لیے نیت تو سب کریں بھائی صاحب کہہ رہے ہیں نیت تو سب کریں گے ان شاء اللہ چار مہینے لگائیں گے مگر ہمارے مولانا اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ ہم پہلے بھی کہتے ہیں کہ شاء اللہ تو کہ شاء اللہ کے تو بہت مرتبہ چار مہینے لگ گئے تمہارے کب لگیں گے